عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا نواس بن سمان کہتے ہیں کہ اللہ سلفما البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس یہ بڑی اہم حدیث ہے اس کو سمجھیں حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ اللہ سلیم شاط میں البر حسن الخل بر بر جانتے ہیں بیٹے ہاں تو استاد ہو نا مشرق کیا پوچھنا یہ سطر مشائق ہے ماشاء اللہ ہاں مشائق کے مشائق ہاں ہماری طرح گھومنے والا تھوڑی ہے ہاں ویر کس کو کہتے ہیں بیٹے ہاں، بر سمجھو نوٹ رکھو یہاں نیکی کا بیان نہیں ہو رہا ہے بر کا البر حسن الخلق عربی زبان میں جو نیکی آپ کرتے ہیں حسنہ کیا کہا جاتا ہے ان تک و حسن اے نوٹ کر لو یاد رکھو کیا کہتے ہیں حسنا ان الحسناتی یدھ ابن سیاد اور بر کو بھی کیا کہا جاتا ہے نیکی کو بر بھی کہا جاتا ہے دونوں حسنہ کو بھی نیکی نیکی کو حسنہ بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بر الابرارہ لفی نعیم رحیم لر تو الجو حکم کے بھی نیکی کو کہتے ہیں اور حسنہ بھی نیکی کو کہتے ہیں لیکن فرق کیا ہے دونوں دونوں مترادف لفظ نہیں ہیں ہم بانا نہیں ہیں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اہل علم احادیث کہتے ہیں بڑا فرق ہے اس کو سمجھو یاد رکھو گے نا یہ سب بھول جائیں گے لیکن یہ چھوٹے بچے جو سب یاد رکھیں گے چلا ہسنا کہتے ہیں جو بذات خود صرف نیکی ہے کیا ہے نیکی جو ہوتی ہے صرف نیکی جیسے نماز نیکی ہے نا نماز نیکی ہے اور نماز کی جو نیکی ہے اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک نماز کا بدلہ کتنا دس منجا بل حسنات فلاح جو ثواب کا کام ہے بذات خود بڑی نیکی ہے بڑا محبوب عمل ہے اس کو کیا کہتے ہیں حسنا لیکن بر بر بر کہتے ہو جو نیکی بھی ہو اور سینکڑوں نیکیوں کا ذریعہ بھی بنے فرق محسوس ہوا یہ ہمارے سرراہ حدیث و سلف نے بڑا فرق بیان کیا یاد رکھو ہسنا صرف نیکی سواب ملے گا لیکن بر نیکی ہے ثواب بھی ملے گا اور سینکڑوں نیکیوں کا ذریعہ اور سبب بنے گی فرق محسوس ہوا سمجھ میں آیا بیٹے آیا کے سدھ کا یاد سچائی نیکی ہے نا علیکم بسد کے فائن یہ یادی البر دیکھا آپ نے یاادی یہ یادی الل جنا سچی زبان سچے بن جاؤ چونکہ سچائی صرف بین کی نہیں یہ تمہیں بر کی طرف لے جاتی ہے کہاں لے جاتی ہے بر اور بر انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے جنت میں عبداللہ بن مسعود کہتی سے نا پھر لئی سلبران تو الو اجو حکوم کے کتنے امال بن گئے ولا کن من عمر بل پورا پڑھتے جاؤ حقوق اللہ بھی ہے حقوق العباد بھی ہے توحید بھی ہے بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے یہاں تک کہ وسو وسعب ورحل دیکھو ایک لفظ کی تشریح ہے لئی سلبران تو لئی لر ران تو الجوکم یہ بر نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو نیکی میں اب ذرا دیکھو دس بارہ چیزیں بیان کے لان یہ سب کیا ہے بر ہے بر فرق محسوس ہوا جو خود نیکی ہو اور مزید نیکیوں کا دریا بنے اللہ کیا خبر البر حسن الخلق بھائی سب سے اصلی بر تو ہے کہ بندے کے اخلاق اچھے ہوں اب اخلاق اچھے ہوں تو کل سن لیا کہ تین ارکان تو اخلاق کے ہیں ایک ہی لفظ میں تین اخلاق اچھے ہیں لوگوں کو معاف کرو گے اخلاق اچھے ہیں تو لوگوں کی مدد کرو گے اخلاق اچھے ہیں تو لوگوں سے افو درگزر کرو گے اخلاق اچھے ہیں تو لوگوں کی مشکلات کتنی چیز ہے ایک لفظ میں تو بات سمجھ میں آ گئی البر حسن الخلق بھائی اصل بر تو کیا ہے اچھے اخلاق پھر ایک حدیث کی طرف اور اشارہ کر دیں لوگوں نے جب حضرت عائشہ سے پوچھا امی جان کئی فرکار کو اللہ رسول کا اخلاق کیسے تھا تو ایک جملے میں کیا جواب دیا اما تک القرآن کہاں پڑھتے کان خلق ہو القرآن دیکھ لیا آپ نے البر حسن الخلق اور پھر خلق میں اللہ کے ساتھ بھی معاملہ بندے کا درست اور بندے کے ساتھ بھی درست اور پھر آج کیا تلاوت کی قدا فلاح امیرون اللہ دی رہی ہیں نماز روزہ زکات تسکیے نفس امانت داری وعدہ پورا کرنا یہ سب کے سب اخلاق کے ہنسنا میں آگے بیٹے سمجھے اسم ماہا کا بھی اور برائی کس کو کہتے ہیں برائی کس کو کہتے ہیں بر تو دیکھ لیے بر کا مطلب سمجھ آ گیا اور بر کیا ہے یہی اخلاق ہے ہنسنا اور برائی کس کو کہتے ہیں اس اس میں گنا اس میں کیا ہے دو علامتیں ہیں پہچان لو ول اسم مہا کفی نفسکل ہیں پہچان لو ول اسم مہا کفی نفسک گنا وہ ہے جس کے وجہ سے تمہارے دل میں کھٹکا لگ کر تو لے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط کیوں کیوں اگر ایمان درست ہے تو استفتے قلبک مومن کا ایمان درست ہے تو ایمان کبھی برائی کے چیز پر مومن کے دل کو سکون یتا کرے گا ولی سمہا کا فی صدری نمبر دو وے تیت اناس وال اور سوچو کہ کوئی دیکھ نہ سکے چھپ کر کے کرو اگر اچھائی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے شرم نہیں کرتا سمجھ گئے نا آپ جانے لگیں گے نماز پڑھنے والا سینہ تار کے گزرے گلی سے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اور چور چوری کر کے نکلے گا تو سوچے گا کوئی دیکھ لے منہ چھپا کر کے بھاگے گا سمجھ گئے نا دو علامتیں کس کی بیان کی گئی ہیں اسم کی اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب البر بنائے سمجھ گئے نا یہ تو مسلم کی حدیث حضرت وابسہ ابن مابد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اسی میں اور بڑی اہم وہ بھی ذرا سنیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے بیٹھے تھے یہ کتنا اہم سوال ہے کہتے ہیں نبی آیا اللہ رسول کے بعد بیٹھا تھا اب میں سوچا تھا کہ اللہ کے رسول بات کر کے فارغ ہو جائیں تو آپ سے سوال کروں گا اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی کہ یہ سوال کرے گا وہ کیا کرے گا اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سوال کی کتنی اہمیت تھی وابشہ ابن مابت کہتے ہیں جب اللہ رسول بات چیت کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے ہاں وابشہ جیتا عن البر تم بر کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو نا اللہ اکبر حضرت وابزہ کہتے اللہ میں تو صرف سوچ کے آیا تھا ان کو کس نے بتایا اللہ رب العالمی ذریعے بتایا کہ یہ بندہ وابستہ آپ کے پاس آیا آج سوال کیا کرے گا آپ سے بر کی بر کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے لگے نام یا رسول اللہ واقعی میں اسی لیے آیا تھا اور سوچ رہا تھا مجلس برخاست ہو تب آپ سے تنہائی میں پوچھو اللہ رسول فرمایا دیکھو دیکھو استفت قلبک اللہ اکبر مجھ سے پہلے اپنے دل سے پوچھ ہاں يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ بِهِ يَهْدِ بِهِ قلبہ جس کا ایمان درست ہوتا ہے ایمان اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اسی قرآن پاک کے اندر کبھی آپ نے سوچا یہودیوں نے کہا ہم مومن ہیں اللہ پر کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں تورات کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں سرت البقرہ پڑھتے ہو اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو ایمان ہے تمہارے اندر لیکن تمہارا ایمان کتنا کنڈم بے اسما امر امرکم بھی ایمان تمہارا ایمان کیسا ہے کہ ہمیشہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے کبھی اچھائی کا حکم تک دیا ہی نہیں اللہ اکبر لوگوں ایمان کی سلامتی وہ ملنا یہ جو ایمان ہے جس کا درست اسی لیے ایمان کو تازہ کرنے کا حکم دیا گیا جدو ایمان اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو ایمان اگر درست ہے تو ایمان ہمیشہ یج الکم فرقانہ سمجھ گئے نا اللہ تعمار نا اللہ وجہ القم نور ان تم شونا بھی اگر تم توحید قبول کر لو ایمان درست ہو جائے تمہیں ایک اللہ نور ایمان عطا کرے گا جو نور لے کر کے تم دنیا میں چلتے رہو گے چراغ نہیں ہے وہ نور ایمان ہے ایمان اگر درست ہو جائے تو کبھی برائی پر مطمئن نہیں ہوگا اسی لیے ہو سکتا ہے آگے حدیث آئے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ حدیث آئے تو انشاءاللہ ایک حدیث ضمنی طور پر ہو جائے گزر جائیں گے نہ تو یاد رکھنا یا رسول اللہ مل ایمان یا رسول اللہ مل ایمان اللہ رسول ہمیں پہتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے میں مومن ہو چکا ہوں یہی حدیث ہے نا شائق یہی حدیث ہے نا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کیسا ہے کیا ہے کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا تو اللہ رسول نے کیا فرمایا وہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایمان تمہارے اندر ایمان آ گیا مومن بن گئے یا نہیں ہم سے نہ پوچھو تمہیں ایک فارمولا بتا دیتا ہوں اسی کسوٹی پر کس لو کیا ہے سرت کا وساعت کا سیاح کا فانتا مومن جب نیکیوں سے تمہارے دل میں خوشی ہو اور برائیوں سے تمہارے دل میں تکلیف اور قلق ہو تو انت مومن سمجھ جاؤ کہ تم کیا ہو مومن ہو ہاں اللہ اکبر کوئی آیت ہے اس مفہوم کی کوئی آیت ہے ہاں؟ وفی قم رسو لوہ سور حجرات کی آیت ہے ہاں؟ لعنت تم

اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کی ایمان کی محبت کے ساتھ دیکور بھی کر دیا مزین خوبصورت بنا دیا اب تمہارا ایمان ہمیشہ نیکی ہی کو پسند کرے گا برائی کو کبھی پسند نہیں کرے گا تو اللہ کیا فرمایا ادا سرت کا حسناتوں کہا وسعت کا سیاحتوں کا بھائی اگر تمہیں نیکیوں سے تمہارا دل خوش ہو اور برائیوں سے تمہارے دل میں تکلیف ہو فانتا مومن تو سمجھ جاؤ کہ مومن بن چکو اللہ تعالیٰ اس معیار پر سب کو اتارے تو فرمائے استفت کلبک ہم سے نہ پوچھو بلکہ بر کیا ہے اپنے دل یعنی اپنے قلب سے دل سے پوچھو کیوں البر مت علیہ نفس نیکی وہ ہے جس پر دل کو خوب اطمینان ہو اور مومن ایمان درست ہے تو کبھی برائی پر مطمئن نہیں ہوگا ایمان وطمان نبی وطمان نبی القلب اور دل کو خوب سکون ہو اطمینان ہو ایک قسم کی فرحت محسوس ہو ولیس ماہا کفی نفس اور علم گناہ وہ ہے جس کو تمہارے دل میں کیا ہو نفس کو ڈاؤٹ ہو تردد ہو اور طرح طرح سے تمہارے سینے میں بے قراری بے چینی ہو جائے اگر ایمان درست ہے تو برائی سے کبھی تمہارے دل کو خوشی تمہارا دل تمہیں ملامت کرتا رہے گا سمجھ جاؤ کہ یہی کیا ہے ہے وہتا النَّاسِ گرچہ لوگ تم سے بڑے بڑے فتوا دیں لیکن تمہارے دل کا فتوا ایمان کا فتوا جو ہوگا دنیا کے سارے پیشہ ور جھوٹے فراٹی مفتیوں پر غالب ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق نفسی فرمائے